مصیبت سے محفوظ رہے گا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فجئه صاحب بلاء فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً عوفی من البلاء کائنا ما کان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اچانک کوئی مصیبت زدہ ملے اور وہ یہ دعا پڑھ لے الحمد للہ عافانی کبھی تفضیلا ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت میں رکھا جس میں تجھے مبتلا کیا ہے اور اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے بندوں پر اس نے مجھے فضیلت عطا فرمائی تو وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا خواہ کچھ بھی ہو جائے